معاذ امبری نے کہا کہا ہمیں شعبہ نے نے حدیث سنائی انہوں مجھے ابو تیاح نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چوہتر